ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جائے جب کہ اس کی پھوپھی پہلے سے نکاح میں ہو یا پھوپی سے نکاح کیا جائے جب کہ اس کی بھتیجی پہلے سے نکاح میں ہو یا بھانجی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں ہو یا خالہ سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھانجی پہلے سے نکاح میں ہو اور نہ نکاح کیا جائے کسی چھوٹی سے جبکہ اس کی بڑی نکاح میں ہو اور نہ بڑی سے نکاح کیا جائے جبکہ چھوٹی نکاح میں ہو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھبیس یہ حدیث صحیح ہے